الخمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ہمیں پانچ رکاتے پڑھا دی جب آپ پھرے تو لوگ آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کرنے لگے آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے فرمایا نہیں انہوں نے کہا آپ نے پانچ رکعت پڑھائی ہیں تو آپ مڑے اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا اور فرمایا بلا شبہ میں بشر ہوں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار بائیس